دلائی جا رہی ہے صرف اہل ایمان ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں سے خطاب ہے اس کتاب کا پس منظر یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بالخصوص نصب اور حسب کی بڑی اہمیت تھی اور لوگ اپنے خاندانوں کے اعتبار سے فخر و مباحات میں کوئی کثر نہیں چھوڑتے تھے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھا کرتے تھے خاص طور پر جو لوگ خدام قسم کے تھے یا باہر سے آئے ہوئے تھے غیر عرب تھے یا ان کی نسلیں الگ تھیں رنگتیں الگ تھیں ان کو تو مکے والے بالکل جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھتے تھے باللہ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لائے بیت اللہ شریف میں تو آپ نے وہاں اذان دینے کے لیے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین فرمایا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تو حبشے کے آئے ہوئے ان کی رنگت سیاسی قدرتی اور دوسرے یہ کہ وہ پہلے غلام تھے پھر آزاد ہوئے تو مکے والوں کی نظر میں تو یہ دونوں باتیں بہت ہی نکارت کی تھی اور ان کو یہ اعزاز ملا کہ بیت اللہ شریف میں معذن مقرر کیا پرمپیر سعد السلام نے اتنا بڑا اعزاز تو جو مکے کے سردار تھے ان میں آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ میاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کالی رنگت والے آدمی کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں تھا اذان دلوانے کے لیے یہی رہ گئے کوئی کہنے لگا اچھا ہوا میرے ابا دنیا سے چلے گئے اس سیاہ دن دیکھنے سے پہلے نعوذ باللہ ایک صاحب بولے کہ میں تو کچھ کہوں گا نہیں اس لیے کہ میں نے اگر کچھ کہا تو اس کی خبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ویسے ہی ہو جائے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے جاہلیت کی باتوں کو تم سے دفاع فرما دیا اور اب دنیا میں بس دو طبقے کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو نیک اور پرہیزگار ہیں اللہ کے ہاں وہ معزز ہیں اور دوسرے وہ جو بدکار اور فاطف ہیں اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہیں اس کے علاوہ جو خاندانوں کے اعتبار سے تم نے تفریح کر رکھی ہے رنگت کے اعتبار سے نسلوں کے اعتبار سے جو تم نے تفریح کر رکھی ہے اس تفریح کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور پھر آپ نے یہی آئے کر سنائی جس میں یہ فرمایا گیا کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالی نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا گورا ہو یا کالا ہو وہ معذد خاندان کا ہو یا حقیر خاندان کا ہو وہ کسی بھی بر اعظم کا رہنے والا ہو دنیاوی اعتبار سے کسی بھی طبقے سے وہ وابستہ ہو بہرحال حال اس کا جو نصب ہے وہ ایک ماں باپ سے جا کے ملتا ہے تو جب تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو سب بھائی بھائی ہوں سب کے درمیان میں ایک انسانی رشتہ ہے جو جاتا ہے ملتا ہے سب کا ایک ماں باپ اور فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹا ہے یہ تفاقت کے لیے نہیں ہے بڑائی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری ضرورت ہے معاشرتی ضرورت ہے پہچان ہے تاکہ ہر ہر قبیلہ اپنے دائرے میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہو رشتوں کے اعتبار سے جو ان کا وراثت میں حق بنتا ہے وہ اسے ملے پہچان ہو اس لیے ہم نے قبیلوں میں خاندانوں میں بانٹا ہے اس لیے نہیں کہ محض اس پہ تکیا کر کے آدمی دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد احادیث شریفہ میں اس جانب توجہ دلائی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ الى صوركم واموالكم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے کہ وہ کس درجے میں ایک موقع پر فرمایا کہ کل تم بنو آدم وآدم خلق من تراب تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے گویا سب کی اصل کیا ہوئی مٹی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں سب سے بڑا عنصر مٹی کا شامل ہوا ہے اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں لوگ لہٰذا گویا ہم بھی مٹی سے بنائے بنائے گئے اور پھر آپ نے بہت ہی سخت تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ اپنے باپ دادوں پہ فخر کرتے ہیں وہ اپنی حرکتوں سے بعد آ جائیں اور ایسی حرکتیں کرنے والے اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ زلیل اور بدتر ہیں جو چلتا ہے تو اپنی ناک سے گندگی ہٹاتا ہوا چلتا ہے یہ آبا و اجداد جو کفر و شر کی حالت میں دنیا سے گئے ان پہ تم فخر کر رہے ہو اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں جو بھی حیثیت اور عزت ہے وہ ایمان اور امان ہے تقوی اور پرہیزداری کی ہے تقوی سے زیادہ عزت کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر مینا میں جو خطبہ دیا تھا اس نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہارا رب بھی ایک ایک ہے تمہارے باپ بھی ایک اللہ بھی ایک ہے اور تم سب انسانوں کے والد اور باپ بھی ایک ہیں اور کام کھول کر کے سن لو نہ کسی عربی کو اجمی پر نہ کسی اجمی کو عربی پر نہ کسی کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے فضیلت ہے تو صرف تقوی کے اعتبار سے ہے جس کے پاس تقوی ہے وہ افضل ہے باعزت ہے اللہ کے ہاں اس کا اکرام ہے اور اگر تقوی نہیں ہے تو خاندان لیے پھرو کچھ ہونے والا نہیں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اب به بھی لم ہو به بھی نصب ہو جس کا عمل اسے پسٹی بنا دے اس کا نصب اسے آگے نہیں لے جا سکتا بہت بڑا خاندان کا فرد ہے لیکن نہ نماز نہ روزہ گناہوں میں ہر وقت لچپت ہے اور دل میں یہ کھانے میں ہے کہ جنت تو میں میرے لیے میرے تو باپ دادا کی جاگیر ہے جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے یہ سب حماقت اور جہالت کی بات ہے جب تک آدمی ان شرائط کو پورا نہیں کرے گا جو اللہ کی رحمت کے لیے ضروری ہیں خام خاں کی شیخ دلی کا خواب دیکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں فضیلت ہے تو تقوی اور دینداری کے اعتبار سے ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو عرفی اعتبار سے کسی معزز خاندان میں پیدا کر دیا تو یہ غیر اختیاری خوبی ہے جیسے کسی کو خوبصورت بنایا کسی کو زیادہ ذہانت دے دی کسی کو ہنر دے دیا تو یہ تمام خوبیاں غیر اختیاری ہیں اللہ کی عطا ہے ان پر شکر ادا کرنا چاہیے لیکن ان کی بنیاد پر آدمی پھولے بیٹھا رہے اپنے کو دوسروں سے برتر سمجھتا رہے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا رہے اس بات کی بھی اجازت نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دو باتیں جہالت کی باقی رہیں گی ایک نسب کی بنیاد پر فخر کرنا دوسرے نسب کی بنیاد پر لوگوں کو تانے دینا یہ دونوں باتیں میری امت میں پائی جاتی رہیں گی چنانچہ آج ہم لوگ اس سے دو چار خاندانوں کی بنیاد پر برادریوں کی بنیاد پر ایک دوسرے پر برتری یا دوسرے کو کمتر سمجھنا یہ دونوں باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور اس اختلاف اور تفریق کے اثرات زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں ہے اس لیے ایسی باتوں سے اپنے کو بچانا ہے اور دینداری کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھنا ہے قومی اور ملی اور اجتماعی معاملات میں برادریوں کی تفریح کو حائل نہیں ہونے دینا ہے بلکہ اجتماعیت کے ساتھ دین کی خدمت دین کی اشاعت دین کی ترقی ملت کی فلاح و بہبود میں ایک دوسرے کے معاون بن کر کے کام کرنا ہے یہ اس آیت کا پیغام ہے يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت حضرت آدم علیہ السلام والسلام اور حضرت ہوا ان دونوں سے انسانوں کی نسلیں چلی اور ان دونوں کی پیدائش الگ انداز سے ہوئی اس کے بعد پھر پیدائش کا طریقہ بدل دیا اللہ تعالی نے اور ان دونوں کے ذریعے سے تمام انسانوں کی نسلیں چلی ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو سلا رحمی کر سکو بعض حادیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے نصب کو محفوظ رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے تم رشتے ناتوں کو پہچان سکو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکو یہ خالہ ہے یہ بھوکی ہے یہ مامو ہے یہ فلاں ہیں اس کا اس خاندان سے تعلق ہے اس کے بارے میں آدمی کو معلومات رہنی چاہیے یہ تعارف کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور میں یقیناً عزت اللہ کے نزدیک اسی کی ہے سب سے زیادہ جس کو اللہ نے تقوی اور فہردگاری اور ادب کی توفیق عطا فرما رکھی چنانچہ اسلام میں وہ طبقاتی چیز نہیں ہے جو غیر مسلموں میں پائی جاتی ہے غیر مسلموں میں جو ہمارے برادران وطن ہیں مذہبی اعتبار سے ان کے ہاں تمام انسانوں کی تین قسمیں ہیں ایک تو ہے برہمن سارے مذہبی کام برہمن ہی کرے گا اور نہیں کوئی کر سکتا دوسرے ہیں ویش کمائی کے کاروبار کے تجارت کے کام یہ کریں گے اور تیسرے نمبر پر ہیں شدر ان کا کام ہے بس خدمت کرو جھاڑو پوچھا کرو صفائی کرو فلاں کرو بس یہ تو اب کچھ ترقی ہو گئی اور حالات بدل گئے ورنہ اس ملک میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ان شدروں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا ہے انسان وہ اور آج بھی اتنا زمانہ بدلنے کے باوجود کوئی شدر بڑی ذات کے مندروں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا پابندی ہے ان کے مندر الگ ہیں عبادت گاہیں الگ ہیں اسلام میں ان طبقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے پتن نہیں کوئی بھی آدمی جس کے پاس ضروری علم ہو کسی بھی مسجد کا امام بن سکتا ہے کسی بھی خاندان کا ہو کہیں کبھی رہنے والا ہو کسی بھی رنگت کا ہو کسی بھی نسل کا ہو کوئی یہ نہیں ہے کہ صاحب سید ہی جو ہے وہی عالم بنے گا وہی حافظ قرآن بنے گا وہی امامت کرے گا ایسا کچھ نہیں ہے کسی بھی خاندان کا ہو اگر وہ بقدر ضرورت علم رکھتا ہے وہ ہر مذہبی کام انجام دے سکتا ہے اور دیگر بھی کام کر سکتا ہے پابندی کچھ نہیں اور اللہ کے ہاں مقام اسی کا بلند ہوگا یہ جو متقی ہے اور پرہیزدار ہے جس کی زندگی صاف ستھری ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے اللہ کے ہاں اسی کا مقام بلند ہے اور میں یقیناً تم میں سب سے عزت دار وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ مستقی اور پرہیزدار یقیناً اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا سب چیزوں سے باخبر ہے یہاں پر آئے ان صفات پر ختم کی اشارہ کرنے کے لیے کہ کوئی اپنے کو زیادہ متقی کا جھنڈورا نہ پیٹے کہ میں بڑا متقی ہوں میں بڑا صوفی ہوں میں بڑا عابد ظاہر ہوں پر میں اللہ کو سب پتا ہے کون کتنے پانی میں ان اللہ علی اپنا معاملہ اپنا خدا سے تنہائی میں درست رکھو اندر کو ٹھیک رکھو کیونکہ جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں دینا ہے بندوں کے سامنے نہیں دینا جواب اللہ کے ہاں دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے قرآن پاک میں کہ اپنی صفات بیان کر کے بندوں کو جھجھوڑتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ اللہ کو سب اندر باہر کی خبر ہے ایک جگہ پر منایا گیا فلا تزکو انفسکم بہا لگوں بھی من نے اپنے کو زیادہ پارتا پارتم کرو اللہ کو سب پتا ہے کون کتنا بڑا مستقی ہے علیم الخبیر کہہ کر کے ہمیں جھجوڑا گیا ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں مستقی لوگ سب سے زیادہ عزت دار ہیں لیکن کون مستقی ہے کون نہیں ہے اس بارے میں زیادہ دعوے مت کرو اور یہ تصور کر کے زندگی گزارو کہ اللہ تعالیٰ کو اندر باہر سب کی خبر ہے تو یہ جو <clears throat> آیات چل رہی ہیں اور یہ جو مضامین اس صورت میں بیان ہوئے ہیں حقوق المسلمین کے قبیل سے اگر امت ان کے اوپر عمل کرے تو ہر سطح پر محبتیں وجود میں آ سکتی ہیں نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں گھریلو ماحول جنت نظیر بن سکتا ہے ایک دوسرے کے لیے کشادگی پیدا ہو سکتی ہے ان تمام سوراخوں کو ان آیات میں بند کر دیا گیا ہے جہاں سے نفرتیں پھیلتی ہیں جہاں سے دلوں کے اندر دراریں آتی ہیں تنازعات جنم لیتے ہیں ان ہدایات کو اگر امت اختیار کرے گی تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی اور ان تمام چیزوں سے بچے گی جو کسی بھی قوم کے لیے کمزوری کا سبب بنتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا اور ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين